بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان سسٹمز پروگرامنگ کے تھرٹی تھرڈ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم فائل سسٹم کے بارے میں ڈسکشن سٹارٹ کی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک فزیکل ڈرائیو کو کس طرح سے نمبر آف لاجیکل ڈرائیوز کے اندر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے پھر ہم نے بات کی تھی کہ ایک جو بھی پارٹیشن بنتی ہے اس کے اندر فیو اسٹارٹنگ بلاکس جو ہیں وہ ہڈن بلاک ہوتے ہیں اس کے بعد لاجیکل پارٹیشن شروع ہوتی ہے لاجیکل ڈرائیو شروع ہوتی ہے لاجیکل ڈرائیو کے اندر جو فرسٹ بلاک ہوگا وہ بوٹ بلاک ہوگا in certain cases boot block صرف ایک ہوتا ہے ان سرٹن کیسز ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں blocks reserve for the boot block پھر مور اوور بوٹ بلاک کے بعد فائل الوکیشن ٹیبل اسٹارٹ ہوتا ہے فیٹ بیسڈ سسٹمس کے اندر عام طور پہ فیٹ کی دو کاپیز ہوتی ہیں اور ان دو کاپیز کے بعد روٹ ڈائریکٹری کی انٹریز پڑی ہوتی ہیں کچھ پورشن ریزروڈ ہوتا ہے for the root directory entries root directory entries کے لیے جو پورشن ریزروڈ ہے اس کے بعد جتنا بھی پورشن ہے وہ سارا یوزر ڈیٹا ہے اور اس یوزر ڈیٹا کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے انٹو کلسٹرز اور کلسٹر نمبر اسٹارٹ ہوتا ہے ٹو سے ہم نے دیکھا تھا کہ بوڈ بلاک کے اندر یہ ساری امپورٹنٹ انفارمیشن پڑی ہوتی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فیٹ کا کیا سائز ہے کون سا فیٹ یوز کیا جا رہا ہے number of root directory entries کتنی ہے جسے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روٹ ڈائریکٹری کا سائز کتنا ہے اور مور اوور ساری انفارمیشن کو اکٹھا کر کے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روٹ ڈائریکٹری کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اور یوزر ڈیٹا کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے یہ انفارمیشن فائل سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر کوئی ڈیوائس ڈرائیور ہے جو کہ فائل سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کام کرے گا بوٹ بلاک کو ریڈ کرے گا ہم نے دیکھا کہ جو ڈاس ہے ڈاس کے جو ڈیوائس ڈرائیورز ہیں جب وہ فیٹ کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں یا کسی ایک والیوم کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بوٹ بلاک کی اس انفارمیشن کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنے ایک انٹرنل ڈیٹا اسٹرکچر جس کو کہ کہا جاتا ہے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک اس کے اندر پلیس کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو کیسے ہم ایکسس کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے کچھ انڈاکومینٹڈ سروسز یوز کی تھیں twenty one hex by thirty two وہ ہمیں اس کا ایڈریس ریٹرن کرتی ہیں اور اس ایڈریس پہ جو ویلیوز پڑی ہوئی ہیں ہم ان کو ایکسس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی کہاں سے یوزر ڈیٹا اسٹارٹ ہو رہا ہے اور کہاں سے روٹ ڈائریکٹری اسٹارٹ ہو رہی ہے آج کے لیکچر کے اندر ہم اسی پوائنٹ سے آگے کنٹینیو کریں گے ہم دیکھیں گے ہمیں یہ انفارمیشن مل گئی ہے اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کانٹینٹس ہیں مور اوور ہم uh, uh, جو فائل ہے فائل کے کانٹینٹس کو بھی ایکسس کرنے کی کوشش کریں گے تو فرسٹلی میں آپ کو روٹ ڈائریکٹری اسٹرکچر کے بارے میں کچھ ایکسپلین کرنا چاہوں گا ڈاس کے اندر جو ڈائریکٹری اسٹرکچر استعمال کیا جاتا ہے وہ بیسیکلی ایک ٹری لائک ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے ڈیٹا uh, اسٹرکچر کے اندر آپ نے ایک ٹری تو پڑا ہوگا یہ ایسا ٹری ہے جو کہ ایم وے ٹری ہے جس کے اندر کہ آپ سمجھیں کہ ایک نوڈ کے آگے نمبر آف چائلڈ ہو سکتے ہیں اور یہ ریکرسو ان نیچر ہے وہ کس طرح سے وہ اس طرح سے کہ اگر ایک ڈائریکٹری ہے تو اس ڈائریکٹری کے اندر ایک اور ڈائریکٹری یا نمبر آف ڈائریکٹریز ہو سکتی ہیں اور ان تمام ڈائریکٹریز کے اندر مزید اور ڈائریکٹریز اور فائلز ہو سکتی ہیں اور ان ڈائریکٹریز کے اندر مزید ڈائریکٹریز ہو سکتی ہیں اینڈ سو آن اور الٹیمیٹلی جو لاسٹ لیول ہوگا اس کے اوپر ریکرجن اینڈ ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹرکچر جو ہے ریکرسو اسٹرکچر ہے ٹریز کو بھی ٹریولس کرنے کے لیے آپ نے مے بی ریکرسو فنکشن بنائے ہوں گے تو اسی طرح سے اگر ڈائریکٹری اسٹرکچر کو ایکسس کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ریکرسو فنکشن بنائے جا سکتے ہیں تو شروع میں ہم کچھ ڈائریکٹری اسٹرکچر کے لیے بات کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو روٹ ہے روٹ ڈائریکٹری جو ہے وہ سب سے آپ سمجھیں کہ لوئسٹ لیول ہے یا ہائیسٹ لیول ہے واٹ ایور روٹ ڈائریکٹری کے آگے نمبر آف چائلڈ ہو سکتے ہیں روٹ ڈائریکٹری کے اندر نمبر آف ڈائریکٹریز ہو سکتی ہیں یہاں پہ جو سرکلس کی مدد سے شو کیے گئے ہیں وہ ڈائریکٹریز ہیں اور جو اسکیئرس کی مدد سے شو کیے گئے ہیں وہ فائلز ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹ ڈائریکٹری کے اندر نمبر آف سب ڈائریکٹریز ہیں اور روٹ ڈائریکٹری کے اندر پاسبلی کئی فائلز بھی ہو سکتی ہیں پھر ایک پرٹیکولر ڈائریکٹری کے اندر آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مزید سب ڈائریکٹریز ہو سکتی ہیں اور اس ڈائریکٹری کے اندر نمبر آف فائلز بھی ہو سکتے ہیں اور پھر اگین اس سب ڈائریکٹری کے اندر میں بھی کچھ فائلز ہوں اور ہو سکتا ہے اس سب ڈائریکٹری کے آگے مزید کچھ سب ڈائریکٹریز ہیں اور نمبر آف فائلز ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسٹرکچر جو ہے یہ ایک ریکرسو اسٹرکچر ہے آپ اس کے اندر جو تھرڈ ڈائریکٹری اس کے اندر آپ کو شو کی جا رہی ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور ڈائریکٹری ہے پھر اس کے اندر ایک اور ڈائریکٹری ہے اور پھر اس کے اندر ایک اور ڈائریکٹری اور یہ سلسلہ چلتا جاتا تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ جو ڈاس کا ڈائریکٹری اسٹرکچر ہے وہ ریکرسو ان نیچر ہے لیکن جو اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس ڈائریکٹری اسٹرکچر کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ روٹ ڈائریکٹری ہے تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو انفارمیشن ہے وہ روٹ ڈائریکٹری کی انفارمیشن ہے فرسٹلی روٹ ڈائریکٹری کی انفارمیشن کو ایکسس کریں گے پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مزید کون سی ڈائریکٹریز ہیں ان ڈائریکٹریز کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کون سی فائلز اور ڈائریکٹریز ہیں اینڈ سو آن یہ اس طرح سے پروسیس چلتا رہے گا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ روٹ ڈائریکٹری کو کس طرح سے ایکسس کیا جائے گا ڈاس کے ڈائریکٹری اسٹرکچر کے علاوہ آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ فائل جو ہے فائل کس طرح کا اسٹرکچر ہے آپ کے لحاظ سے لاجیکلی فائل اس طرح کا اسٹرکچر ہے کہ وہ کچھ ڈیٹا اپنے پاس آرگنائز کر سکتا لیکن فزیکلی اگر دیکھا جائے تو فائل کیا ہے فزیکلی فائل کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے ہم یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں file is logically viewed as an organization of data یعنی کہ اپنے پروگرامس کے اندر اپنی اپلیکیشنس کے لحاظ سے آپ جو فائل کو ٹریٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ ایک ریپازیٹری ہے جس کے اندر کہ آپ ڈیٹا کو اسٹور کر سکتے ہیں اور لیٹر آن ڈیٹا کو ریٹریو کر سکتے ہیں اور ویریس آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں but physically it can be a collection of clusters اور بلاکس جس طرح سے ہم نے فزیکلی دیکھا ہے کہ جو ڈسک ہے وہ ڈیوائڈیڈ ہے یا ایک لاجیکل ڈرائیو جو ہے وہ ڈیوائڈیڈ ہے اس کا جو یوزر ڈیٹا ہے وہ کلسٹرز کے اندر ڈیوائڈیڈ ہے تو ان کئی کلسٹرز کو اکٹھا کر کے ہم ایک فائل کو آرگنائز کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں moreover O S the operating system needs to maintain information about the cluster number of which a file may be comprised of یعنی کہ ایک فائل جو آپ نے کریٹ کی ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ نمبر آف کلسٹر کے اندر وہ فائل اکوموڈیٹ کی جائے اب ہمیں جب اس فائل کو ریٹریو کرنا ہوگا تو ہمیں یہ انفارمیشن چاہیے کہ اس فائل کو کن کن کلسٹرز کے اندر سیو کیا گیا آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ operating system various data structures use کرتا ہے اس انفارمیشن کو اسٹور کرنے کے لیے کہ ایک جو فائل کریٹ کی گئی ہے اگر اس کا سائز لارج ہے وہ نمبر آف کلسٹرز ریکوائر کرتی ہے تو یہ انفارمیشن اس کے ڈیٹا اسٹرکچرز کے اندر پڑی ہوگی کہ وہ فائل کن کن کلسٹرس کے اندر اسٹور کی گئی ہے مور اوور ہمیں جو فائل ایک کریٹ کی جاتی ہے اس کے بارے میں سرٹن کنٹرول انفارمیشن اسٹور کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے یہ کنٹرول انفارمیشن کہاں اسٹور ہوتی ہے اس کے لیے آپریٹنگ سسٹم نے ایک ڈیٹا اسٹرکچر مینٹین کیا ہوا ہے جس کو کہ فائل کنٹرول بلاک کہتے ہیں ایک ڈائریکٹری انفیکٹ کیا چیز ہے ایک ڈائریکٹری جو ہے وہ collection of file control blocks ہے ایک ڈائریکٹری کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ڈائریکٹریز ہیں اور کئی فائلز ہیں انفیکٹ ڈاس ڈائریکٹریز کو بھی ایز فائل کے طور پہ ہی ٹریٹ کرتا ہے تو ڈائریکٹری کے لیے بھی اس نے ایک فائل کنٹرول بلاک بنایا ہوا ہے اور فائلز کے لیے بھی اس نے ایک فائل کنٹرول بلاک بنایا ہوا ہے اور ڈائریکٹریز کی اور فائلز کی جو کنٹرول انفارمیشن ہے وہ اس فائل کنٹرول بلاک کے اندر ہے آگے آنے والی سلائیڈ کے اندر میں آپ کو ان ڈیٹیل بتاؤں گا کہ وہ انفارمیشن کیا ہے ویسے جیسے فائل کا نام ہو گیا اس کی ایکسٹینشن ہوگی اس کا ڈیٹ ٹائم سائز وغیرہ یہ ساری انفارمیشن کنٹرول انفارمیشن ہے اس کنٹرول انفارمیشن کو ڈیٹا جو آپریٹنگ سسٹم ہے فائل کے اندر نہیں اسٹور کرتا بلکہ الگ سے اپنے ایک ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر اسٹور کرتا ہے اور یہ ڈیٹا اسٹرکچر ڈسک میں ہی اسٹور ہوتا ہے اس ڈیٹا اسٹرکچر کو کہا جاتا ہے file control block file control block ایک 32 ٹو بائٹ کا ڈیٹا اسٹرکچر ہے 32 ٹو بائٹس کے اندر فائل کا نام اس کی ایکسٹینشن اس کا ڈیٹ اس کا ٹائم سائز وغیرہ اس آنے والی سلائڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری کیا کنٹرول انفارمیشن ہے اور وہ کس سیکوینس کے اندر اس ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر اسٹور ہوئی ہوتی ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹارٹنگ ایٹ بائٹس جو ہیں وہ فائل نیم ہے یہ ڈاس فائل نیم ہے جو کہ 11 بائٹس کا ہوتا تھا جس کے اندر ایٹ بائٹس جو تھے وہ file eight characters file name کے ہوتے ہیں اور تھری کریکٹر ایکسٹینشن کے ہوتے ہیں اسی طرح سے جو نیکسٹ اس کے اندر انٹری ہے وہ تھری بائٹس کی ہے اور اس میں کیا چیز اسٹور ہوئی ہے اس کے اندر فائل ایکسٹینشن پڑی ہوئی ہے جیسے ایک آپ نے اگر فائل کریٹ کی ہے A B C dot text تو ان تھری بائٹس کے اندر ٹی ایکس ٹی پڑا ہوگا اور فرسٹ ایٹ بائٹس کے اندر اے بی سی پڑا ہوگا اور ان میں سے تھری بائٹس کے اندر اے بی سی پڑا ہوگا باقی کے جو فائیو بائٹس ہیں وہاں پہ اسپیسیز پڑی ہوں گی اس سے جو نیکسٹ بائٹ ہے اس کا offset within the file control block B بنتا ہے یہ بائٹ ایٹریبیوٹ بائٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ فائل کے ویریس ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں فائل ہڈن ہو سکتی ہے سسٹم ہو سکتی ہے آرکائیو ہو سکتی ہے اور کوئی ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ جو ڈاس ہے یہ ڈائریکٹریز کو بھی فائل کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو فائل کنٹرول بلاک ہے کسی ڈائریکٹری کا فائل کنٹرول بلاک ہے یا کسی فائل کا فائل کنٹرول بلاک ہے تو اس کیس کے اندر اس ایٹریبیوٹ بائٹ سے یہ پتا چلے گا تو ایٹریبیوٹ بائٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی ڈائریکٹری ہے یا یہ کوئی فائل ہے اگر فائل ہے تو یہ اس کا جو ایٹریبیوٹ ہے یہ آرکائیو ہے یا ہڈن ہے یا سسٹم ہے یا ریڈ اونلی ہے یا واٹ ایور اس کے بعد جو ٹین بائٹس ہیں یہ ریزروڈ ہیں یہ ڈاس نہیں یوز کر رہا یا ڈاس کے ورژنز نہیں یوز کر رہے ان ٹین بائٹس کو او ایس ٹو یوز کرتا ہے او ایس ٹو آپ کو پتا ہے کہ ایک اور آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا جو فائل سسٹم ہے وہ somewhat compatible with DOS ڈاس آپ ڈاس کے اندر اس کی فائلس کو ایکسس کر سکتے ہیں اس کی فائلس کو ڈاس کی فائلس کو او ایس ٹو کے اندر ایکسس کر سکتے ہیں او ایس ٹو ان ٹین بائٹس کو کسی پرپز کے لیے یوز کر رہا ہے اس سے نیکسٹ جو ٹو بائٹس ہیں وہ ایک ورڈ ہے اور وہ ورڈ کیا چیز ہے وہ آپ کو ٹائم انکوڈیڈ ہے اس ورڈ کے اندر ٹائم انکوڈیڈ ہے جس ٹائم پہ یہ فائل کریٹ کی گئی تھی نیکسٹ ورڈ کے اندر اس فائل کے کریشن کی ڈیٹ انکوڈیڈ ہے اور اس سے جو نیکسٹ ورڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ورڈ آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے اس فائل کے اسٹارٹنگ کلسٹر کا کیا نمبر ہے آگے چل کے ہم دیکھیں گے ان ڈیٹیل کہ اس اسٹارٹنگ کلسٹر کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں فائل کے کانٹینٹس کو ایکسس کرنے کے لیے اور بالکل لاسٹ کے اندر جو ڈبل ورڈ ہے جو فور بائٹس ہیں یہ فائل کا سائز ہے اس لحاظ سے کیونکہ اس کے لیے ڈبل ورڈ رکھا گیا جو فائل کا سائز ہے وہ ٹو جی بی تک ہو سکتا ہے آپ جس طرح ڈاس کے اندر کمانڈ یوز کرتے ہوں گے ڈی آئی آر کی ڈی آئی آر کی کمانڈ ڈائریکٹری کے لیے اسٹینڈ کرتی ہے ڈی آئی آر کمانڈ آپ کو یہی ساری چیزیں شو کرتی ہے آپ کو فائل نیم شو کرتی ہے ایکسٹینشن شو کرتی ہے ایٹریبیوٹ نہیں شو کرتی یہ ریزرو بائٹس کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے یہ بھی نہیں شو کرتی ٹائم اور ڈیٹ شو کرتی ہے فرسٹ کلسٹر نمبر بھی نہیں شو کرتی اور سائز بھی شو کرتی ہے فرسٹ کلسٹر نمبر ہمارے لحاظ سے اس وقت بہت امپارٹینٹ انفارمیشن ہے آگے اس کی مزید ہم ڈیٹیل دیکھیں گے اب ادھر آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ فرسٹ کلسٹر کے لیے ایک ورڈ ریزرو ہوا ہوا ہے اس پرٹیکولر فائل کنٹرول بلاک کے اندر ایک ورڈ ریزرو ہوا ہے اور میں یہ بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ جو فائل کنٹرول بلاک ہے یا یہ جو اسٹرکچر آپ کو ڈسکرائب کیا گیا یہ ویلڈ ہے for 12 bit FAT and sixteen bit FAT file system کو ڈسمبل کرنے کے لیے اور ڈائریکٹری کو ایکسس کرنے کے لیے یا روٹ ڈائریکٹری کو ایکسس کرنے کے لیے ہم ایک دفعہ پھر فائل اسٹرکچر کہ اناٹمی کو ڈسکس کرتے ہیں اس نیکسٹ سلائیڈ کی مدد سے اس سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم پہلے بھی اس چیز کو کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں جس اس کی ریپٹیشن ہے جو اسٹارٹنگ بلاکس ہیں وہ بوٹ بلاک ہیں اس کے بعد پھر کچھ بائٹس ریزروڈ ہیں فار فائل ایلوکیشن ٹیبل پھر فائل ایلوکیشن ٹیبل کی سیکنڈ کاپی کے لیے کچھ بلاکس ریزروڈ ہیں اور فائل ایلوکیشن کی سیکنڈ انٹری کے بعد روٹ ڈائریکٹری اسٹارٹ ہوتی ہے تو اگر آپ کو پتا ہے کہ کتنے ریزروڈ بلاکس ہیں کتنے فائل ایلوکیشن ٹیبل کے لیے بلاکس ریزروڈ ہیں اور آپ کو نمبر آف فیٹ کی کاپیز کا پتا ہے تو آپ روٹ ڈائریکٹری کا اسٹارٹنگ بلاک نمبر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو ہم اسی طرح سے روٹ ڈائریکٹری کا اسٹارٹنگ بلاک نمبر لیتے ہیں ڈرائیو پیرامیٹر بلاک سے اور روٹ ڈائریکٹری کو پھر ایکسس کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا انفارمیشن حاصل ہوتی ہے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کو انڈاکومینٹڈ سروس بتائی تھی twenty one by thirty two hex twenty one by thirty two hex get کر کے آپ ڈرائیو پیرامیٹر کے کانٹینٹس جو ہیں ان کو ایگزامن کر سکتے ہیں تو یہ کام کرنے کے لیے مینولی یہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا اچھا ٹول ہے جس کو ہم پہلے بھی یوز کر چکے ہیں وہ ڈبگ کا ٹول ہے ڈاس کے اوپر ڈبگ اویلیبل ہے کمانڈ پرومپٹ کے اوپر آپ ڈبگ ٹائپ کریں اور پھر آپ انسٹرکشنس کو اسمبل کر سکتے ہیں جن کی مدد سے 21 اور ون اور سروس تھرٹی ٹو کو انوو کیا جا سکتا ہے آئیے سلائڈ میں اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں ہم نے ڈباگ کی کمانڈ دی ڈباگ کی کمانڈ کے بعد ہم نے اسمبل کی کمانڈ دی اے اسٹینڈ کرتا ہے فار اسمبل ہم دو انسٹرکشن یہاں پہ اسمبل کر رہے ہیں پہلی جو انسٹرکشن ہے وہ ایج کے اندر تھرٹی ٹو پلیس کرتی ہے اور نیکسٹ انسٹرکشن جو ہے وہ انٹرپٹ کو کال کر رہی ہے ان دونوں انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ان دونوں انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے ریزلٹ میں D S colon B X کے اندر ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس آئے گا کس کے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس آئے گا کرنٹ ڈرائیو کے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس آئے گا جو کرنٹ ڈرائیو ہے وہ اس کیس میں اے تھی جب ہم نے یہ آپریشن پرفارم کیا یعنی کہ فلوپی ڈرائیو تھی تو اس کیس میں یہ ہمارے پاس ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کس کا آ رہا ہے فلوپی کا آ رہا ہے فلوپی کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ فیٹ ٹویلو سسٹم یوز کیا جاتا ہے تو یہ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک ایک طرح سے FAT twelve twelve bit FAT system کا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک ہے ہمارے پاس ڈی ایس کے اندر ویلو آئی اے سیون اور بی ایس کے اندر ویلو آئی ون تھری ڈی ٹو اس ایڈریس کے اوپر جا کے ہم نے ڈمپ لیا ڈی کی کمانڈ ہے وہ یوز ہو رہی ہے ڈمپ کے لیے تو A seven colon one three D two کا ہم نے ڈمپ لیا تو یہاں پہ ہمیں اس کے کانٹینٹ نظر آئے بی آف سیٹ کے اوپر ویلو پڑی ہوئی ہے ٹوینٹی ون ہیگز اور الیون آف سیٹ کے اوپر ویلو پڑی ہوئی ہے thirteen hex twenty one hex indicate کر رہا ہے کہ اس ایڈریس سے یوزر ڈیٹا اسٹارٹ ہو رہا ہے اور الیون ہیگس کے اوپر جو انفارمیشن تھرٹین ہیگس پڑی ہوئی ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اس بلاک نمبر سے روٹ ڈائریکٹری اسٹارٹ ہو رہی ہے یعنی کہ تھرٹین سے لے کے ٹوینٹی بلاک نمبر تک روٹ ڈائریکٹری پڑی ہوئی ہے مور اوور اس ڈرائی پیرامیٹر بلاک کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ highest sector number within cluster جو ہے وہ زیرو ہے اگر highest sector number within cluster zero ہے تو اس کا مطلب ہے ایک کلسٹر کے اندر کتنے سیکٹرز ہیں صرف ایک سیکٹر ہے maximum number of sector in cluster جو ہیں وہ جسٹ ون ہے اور مور اوور ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ بائٹس پر سیکٹر یا بائٹس پر بلاک اس کے اندر ٹو ہنڈریڈ ہیگز ہیں یہ ہمیں انفارمیشن uh, مل رہی ہے آف سیٹ ٹو سے آف سیٹ ٹو کے اوپر ویلو پڑی ہوئی ہے ٹو ہنڈریڈ جو کہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ bytes per block five hundred twelve ہے یا ٹو ہنڈریڈ ہیگز ہے ہمیں یہ انفارمیشن ملی اس انفارمیشن کی مدد سے اب ہم روٹ ڈائریکٹری کو ڈس اسمبل کر سکتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ روٹ ڈائریکٹری کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے ڈسک کے اوپر تھرٹینتھ بلاک سے اسٹارٹ ہو رہی ہے تو تھرٹینتھ بلاک سے آن وہ روٹ ڈائریکٹری ہے اور یوزر ڈیٹا جو ہے ٹوینٹی ون بلاک کے اوپر اسٹارٹ uh, ہوتا ہے اس لحاظ سے تھرٹین آنورڈ ٹوٹل جو روٹ ڈائریکٹری کے بلاک بنتے ہیں وہ ای ہیگز بنتے ہیں تو ہم ان ای ہیکس بلاکس کو ریڈ کر سکتے ہیں آپ کو بتایا تھا کہ اے بی ایس ریڈ کا فنکشن یوز کیا جا سکتا ہے ان بلاکس کو ریڈ کرنے کے لیے لیکن ڈباگ کے اندر کمانڈ یوز کی جاتی ہے لوڈ کی ایل کی کمانڈ جو ہے یہ لوڈ کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو آپ لوڈ کر رہے ہیں one thousand offset address کے اوپر کچھ ریڈ کر کے لوڈ کر رہے ہیں ڈس میں سے ریڈ کر رہے ہیں نیکسٹ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کون سی ڈرائیو کو ریڈ کر رہے ہیں جو زیرو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ ڈرائیو اے کو ریڈ کر رہے ہیں جس طرح سے میں نے بتایا تھا کہ یہ فیٹ ٹویلو سسٹم ہے تو اس کے لیے جو ڈرائیو یوز ہو رہی ہے وہ اے ہے فلوپی ڈرائیو کے اندر فیٹ ٹویلو سسٹم ہوتا ہے تو زیرو ادھر اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ ڈرائیو اے میں سے ریڈ کیا جائے گا پھر آگے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کون سے بلاک کو ریڈ کیا جائے گا ہیکس جو ہے یہ بلاک نمبر ہے تھرٹین کو ریڈ کیا جائے گا جس طرح ہم نے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میں دیکھا تھا کہ جو روٹ ڈائریکٹری اسٹارٹ ہو رہی ہے وہ 13 ہیگ سے اسٹارٹ ہوئی ہے 13 ہیگ سے آنورڈس ٹوٹل ای بلاکس ہیں ان ای e بلاکس کے اندر پوری روٹ ڈائریکٹری کے کانٹینٹس پڑے ہوئے ہیں ان تمام کانٹینٹس کو ہم لوڈ کر رہے ہیں تھاؤزینڈ کے اوپر یہ کمانڈ دینے کے بعد اگر یہ کمانڈ سکسیسفلی ورک کرے گی تو 13 ہیگ سے آنورڈس ای بلاکس ریڈ ہوں گے اور وہ E blocks thousand offset کے اوپر جا کے لوڈ ہو جائیں گے نیکسٹ ہم تھاؤزینڈ آف سیٹ کے اوپر جو ویلوز لوڈ ہوئی ہیں ان کا ڈمپ لے رہے ہیں ڈمپ لینے کے لیے ڈی کی کمانڈ یوز ہو رہی ہے ڈی اور آپ آگے تھاؤزینڈ اسپیسیفائی کر رہے ہیں تھاؤزینڈ سے لے کے two C zero zero hex تک جتنے بھی کانٹینٹس ہیں ان کو ہم ڈسپلے کرنا چاہ رہے ہیں اس ایڈریس کے اوپر جو کانٹینٹس پڑے ہوئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جو کالم ہے جہاں پہ کہ ایس کی کریکٹرز آپ کو ڈسپلے ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے مور کلیئرلی آپ ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں فائل کنٹرول بلاک جس طرح سے آپ کو بتایا کہ تھرٹی ٹو بائٹ کا ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک رو کے اندر سکسٹین بائٹس کا ڈمپ ڈسپلے ہو رہا ہے تو دو روز کے اندر ٹوٹل تھرٹی ٹو بائٹس کا ڈمپ ڈسپلے ہوگا یعنی کہ پورے فائل کنٹرول بلاک کا ڈمپ ٹو روز کے اندر ڈسپلے ہوگا آپ اس طرح سے ففتھ رو کو اگر دیکھیں یہاں پہ جو ففتھ رو ہے اس کے رائٹ ہینڈ کالم کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹارٹنگ کریکٹر جو ہیں وہ لکھا ہوا ہے سی پیپر اور پھر کچھ گیپ آتا ہے کچھ اسپیسیز آتی ہیں ان اسپیسیز کے بعد ٹی ایکس ٹی لکھا ہوا ہے تو ادھر سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سی پیپر کیا چیز ہے یہ فائل نیم ہے ویسے تو ایٹ بائٹس اس کے لیے ریزروڈ ہیں لیکن فائل نیم کیونکہ سکس بائٹس کے فائل نیم کے ساتھ اس فائل کو اسٹور کیا گیا تو سکس بائٹس ادھر اسٹور ہوئے ہوئے ہیں باقی ٹو بائٹس کے اندر ہیں اور ان ایٹ بائٹس کے بعد جو نیکسٹ تھری بائٹس ہیں یہ ایکسٹینشن ہے ٹی ایکس ٹی اسی طرح سے اس کے بعد جو نیکسٹ بائٹ ہے اس کا آپ ڈمپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈمپ کی ویلو ٹوینٹی ہیگز بن رہی ہے تو ٹوینٹی ہیگز انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کا کیا ایٹریبیوٹ ہے اس کے بعد فیو بائٹس ہیں جو کہ ریزروڈ ہیں فار او ایس ٹو پھر اس کے بعد ڈیٹ ٹائم سائز وغیرہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے جو لاسٹ فور بائٹس ہیں وہ سائز کے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فائل کنٹرول بلاک کے کانٹینٹس جو ہیں وہ ٹو روز کے اندر ڈسپلے ہو رہے ہیں کیونکہ file control block thirty two bytes کا ہے تو سی پیپر جس رو کے اوپر ڈسپلے ہو رہا ہے اسے نیکسٹ رو کے اوپر دیکھیں نیکسٹ رو کے اندر جو لاسٹ فور بائٹس ہیں وہ ایک ڈبل ورڈ ہے اس فور بائٹ کی ویلو بنتی ہے zero zero zero zero eight F four F eight F four F اس فائل کا سائز ہے اس کو ڈیسیمل میں کنورٹ کریں ڈی آئی آر کی کمانڈ سے جب اس فائل کا آپ سائز لیں گے تو ایگزیکٹلی اس کی ڈیسیمل ویلو کے اکویلنٹ ہوگا اس کا سائز اور ان فور بائٹ سے جسٹ پیچھے فرسٹ کلسٹر نمبر ہے اس فائل کا first cluster number on disk ہے ہو سکتا ہے یہ ڈسک نمبر آف کلسٹر کے اوپر ریزائڈ کرے لیکن جو بھی اس کا فرسٹ کلسٹر نمبر بن رہا ہے اس کا کلسٹر نمبر اس ورڈ کے اندر ہے اس ڈبل ورڈ سے پہلے جو ورڈ آ رہا ہے اس کے اندر وہ کلسٹر نمبر ہے اس کی آپ ویلو دیکھ سکتے ہیں زیرو زیرو زیرو ٹو بن رہی ہے تو اس فائل کا جو کلسٹر نمبر ہے وہ ٹو ہے اسی طرح سے اس سے جو نیکسٹ فائل ہے نیکسٹ فائل کو اینالائز کرتے ہیں نیکسٹ فائل کا جو فائل نیم ڈسپلے ہو رہا ہے رائٹ ہینڈ کالم کے اوپر وہ ٹیسٹ ڈسپلے ہو رہا ہے پھر فور اسپیسیز ہیں اور جو ایکسٹینشن ڈسپلے ہو رہی ہے وہ ٹی ایکس ٹی ڈسپلے ہو رہی ہے تو اس فائل کا نام جو ہوگا وہ test dot T X T ہوگا اور اس فائل کا آپ سائز دیکھیں سائز کتنا ہے اس فائل کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں zero zero zero zero zero zero three one hex ہے یعنی کہ تھرٹی ون ہیگس بائٹس کی یہ فائل ہے اور اس سے پہلے والا جو ورڈ ہے وہ اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر آپ کو دے رہا ہے تو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر اس کا بن جاتا ہے zero zero four A zero zero four A cluster number کے اوپر یہ فائل ریزائڈ کرتی ہے اس طرح سے اس کے اندر اور بھی نمبر آف اینٹریز آپ دیکھ سکتے ہیں آگے چل کے ایک اور اینٹری آپ کو نظر آ رہی ہے root dot T S T root dot T S T کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ زیرو ڈی ہیگز ہے اور اس کا جو فرسٹ کلسٹر نمبر ہے وہ فور بی ہے اس طرح سے جتنی بھی اینٹریز ہوں گی روٹ uh, ڈائریکٹری کی وہ ساری اینٹریز آپ اس ڈمپ کے اندر اینالائز کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ خود سے اپنے کمپیوٹر میں ایک فلاپی ڈرائیو انسرٹ کر کے اس فلاپی ڈرائیو کے روٹ ڈائریکٹری کو جس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے یہی طریقہ استعمال کرتے ہوئے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میں سے ریڈ کریں ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میں سے روٹ ڈائریکٹری کا اسٹارٹنگ بلاک نمبر ریڈ کریں اور اسٹارٹنگ بلاک نمبر کو یوز کرتے ہوئے آپ ان بلاکس کو ریڈ کریں بلاکس کو ریڈ کرنے کے بعد جو کانٹینٹس ہیں میموری کے اندر لوڈ کریں اور میموری ڈمپ لیں اور دیکھیں کہ کیا ویلوز ہوئی ہیں وہ exactly وہی ویلوز ہوں گی اور اسی سیکوینس کے اندر ہوں گی جس سیکوینس کے اندر ڈی آئی آر کی کمانڈ آپ کو شو کرتی ہے اب اگر آپ فائل کے کانٹینٹس انالائز uh, کرنا چاہتے ہیں کانٹینٹس uh, کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں تو جو فائل کنٹرول بلاک کے اندر فرسٹ کلسٹر دیا ہوا ہے اس کلسٹر کو آپ ایکسس کر کے اس کے کانٹینٹس جو ہیں ریڈ کر سکتے ہیں اور ایون رائٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن اب یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ آپ کے پاس کلسٹر نمبر ہے لیکن آپ نے فنکشن یوز کیا اے بی ایس ریڈ کا آپ کو کوئی ایسا فنکشن نہیں بتایا جو کہ جس کو کہ آپ کلسٹر نمبر اسپیسیفائی کریں اور وہ کلسٹر کو ریڈ کر کے آپ کو لا کے دیں اے بی ایس ریڈ کا یا بایوس جو فنکشنز پرووائڈ کرتی ہے یا ڈاس جو فنکشنز پرووائڈ کرتا ہے اس کے اندر کوئی ایسا فنکشن نہیں ہے جو کہ پورے کلسٹر کو ایکسس کرے صرف فنکشنز جو اویلیبل ہیں بایوس کے اندر یا ڈاس کے اندر وہ بلاکس کو ریڈ کرتے ہیں اور کلسٹر آف کورس بلاک نہیں ہے کیونکہ کلسٹر نمبر جو ہے جو یوزر ڈیٹا ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے کلسٹر نمبر ٹو سے اور یوزر ڈیٹا سے پہلے ہو سکتا ہے ہنڈریڈ آف بلاکس گزر گئے ہوں تو ڈیفینیٹلی کلسٹر نمبر جو ہے وہ بلاک نمبر نہیں ہے تو اس کلسٹر نمبر کو ہم کس طرح سے بلاک نمبر میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اب نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس کلسٹر نمبر گیون ہے اور باقی ساری آپ کو والوم کے بارے میں انفارمیشن پتا ہے تو اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے آپ کلسٹر نمبر کو اس کے اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کلسٹر کیا چیز ہوتی ہے جس طرح ہم نے پہلے پریویسلی ڈیفائن کیا cluster is a collection of contiguous blocks ایسے بلاکس جو کہ بالکل ساتھ ساتھ سچویٹڈ ہیں وہ بلاک ایک بھی ہو سکتا ہے وہ دو بھی ہو سکتے ہیں وہ چار بھی ہو سکتے ہیں لیکن تین نہیں ہو سکتے نمبر آف بلاکس جو ہوگا وہ ہمیشہ ان پاورز آف ٹو ہوگا ایٹ بھی ہو سکتے ہیں سکسٹین بھی ہو سکتے ہیں لیکن ٹین نہیں ہو سکتے یا ٹویلو نہیں ہو سکتے پاورز آف ٹو کے اندر ہمیشہ ہوں گے تو آئیے اب نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں اس کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کلسٹر نمبر ہے اس کلسٹر نمبر کو کس طرح سے آپ سیکٹر نمبر میں کنورٹ کریں گے اور سیکٹر نمبر میں ہم اس لیے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ڈاس یا بایوس کی جتنی بھی سروسز ہیں ان کو آپ سیکٹر نمبر اسپیسیفائی کر سکتے ہیں یا ایل ایس این اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کلسٹر نمبر نہیں اسپیسیفائی کرتے آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فائل سسٹم ہے یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں یہ جو فائل سسٹم ہے اس کے اسٹارٹنگ فیو بلاکس جو ہیں وہ ریزروڈ بلاکس ہوتے ہیں یہ ریزرو بلاک ہمیں کہاں سے پتا لگ سکتے ہیں یہ ہمیں بوٹ بلاک سے بھی پتا لگ سکتے ہیں ڈرائیو پیرامیٹر بلاک سے بھی پتا لگ سکتے ہیں پھر اس کے بعد فیٹ کی فرسٹ کاپی ہے فیٹ کی فرسٹ کاپی کتنے بلاکس آکوپائی کر رہی ہے یہ انفارمیشن بھی ہمیں بایوس پیرامیٹر بلاک یا بوٹ بلاک میں سے کہہ لیں حاصل ہو سکتی ہے یا پھر ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میں سے بھی ہم یہ انفارمیشن انڈائریکٹلی گیٹ کر سکتے ہیں اور پھر عام طور پہ فیٹ کی دو کاپیز ہوتی ہیں تو دوسری کاپی بھی ایگزیکٹلی exactly اتنے ہی بلاکس آکوپائی کر رہی ہوگی اگر آپ کو پتا ہے فیٹ کتنے بلاکس آکوپائی کر رہی ہے ریزرو بلاکس کتنے ہیں تو آپ روٹ ڈائریکٹری کا اسٹارٹنگ بلاک نمبر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں پھر مور اوور روٹ ڈائریکٹری کے اندر اگر آپ کو نمبر آف اینٹریز پتا ہے کتنی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک entry thirty two bytes occupy کرتی ہے تو نمبر آف اینٹری کو آپ تھرٹی ٹو سے ملٹی پلائی کریں اور پھر اس کو بائٹس پر بلاک سے ڈیوائڈ کر دیں کہ ایک بلاک کے اندر کتنے بائٹس پڑے ہوتے ہیں جو کہ یہ بائٹس پر بلاک کی انفارمیشن بھی ہمیں بایوس پیرامیٹر بلاک یا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میں سے مل سکتی ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس روٹ ڈائریکٹری کے اندر کتنے بلاکس ہیں یہ انفارمیشن بھی آ جائے گی اور آپ کو یہ پتا چل گیا روٹ ڈائریکٹری میں کتنے بلاک ہیں فیٹ میں کتنے بلاک ہیں اور ایگزیکٹلی exactly اتنے ہی بلاک دوسری فیٹ کی کاپی کے اندر ہیں اور ریزرو بلاکس کتنے ہیں اس سارے کو ایڈ اپ کر لیں تو آپ کے پاس یوزر ڈیٹا بلاک کا اسٹارٹنگ نمبر آ جائے گا جہاں سے یوزر ڈیٹا اسٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے ہی کلسٹر اسٹارٹ ہو رہے ہیں اور کلسٹر کا جو نمبر ہے وہ ٹو سے اسٹارٹ ہوتا ہے نہ زیرو سے ہوتا ہے نہ ون سے ہوتا ہے ٹو سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور ایک کلسٹر کے اندر نمبر آف بلاکس ہو سکتے ہیں سسٹم ڈیٹا جتنے بلاکس آکوپائی کر رہا ہے جو کلسٹر نمبر ٹو ہے اس کا جو اسٹارٹنگ بلاک نمبر ہوگا that will be equal to the number of blocks occupied by the system data یعنی کہ number of reserve blocks blocks for FAT plus the blocks required for root directory تو اس طرح سے آپ جو اسٹارٹنگ کلسٹر جس کو کلسٹر نمبر ٹو کہا جا رہا ہے اس کا اسٹارٹنگ بلاک نمبر گیٹ کر سکتے ہیں پھر آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ کلسٹر کتنے بلاکس کا کلسٹر ہے یعنی کہ اس کے اندر ایک بلاک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں آٹھ بھی ہو سکتے ہیں اگر سے فار ایگزامپل ایٹ بلاکس کا کلسٹر ہے تو اس کے اندر جو نیکسٹ کلسٹر ہے کلسٹر نمبر تھری اس کے اسٹارٹنگ بلاک کا نمبر کیا ہوگا اس کے اسٹارٹنگ بلاک کا نمبر ہوگا جو کلسٹر نمبر ٹو کے اسٹارٹنگ بلاک کا نمبر ہے پلس ایٹ اسی طرح کلسٹر نمبر فور کا کیا ہوگا کلسٹر نمبر فائیو کا کیا ہوگا اینڈ سو آن اس ساری انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک کوئی فنکشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے میتھمیٹیکل فنکشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے جو ڈرائیو پیرامیٹر اور بایوس پیرامیٹر بلاک سے ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے اس انفارمیشن کو ہم اس فنکشن کے اندر پلیس کر کے کلسٹر نمبر کو کنورٹ کرنا چاہیں گے انٹو ایل ایس این کیونکہ جو بایوس کی سروسز ہیں وہ ایل ایس این کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں وہ کلسٹر نمبر کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی تو اس کے لیے جو ہمیں میتھمیٹیکل اکویژنس ریکوائرڈ ہیں ویری سمپل ہیں اور سیکنڈلی uh, جو ہمیں انفارمیشن ریکوائرڈ ہے وہ انفارمیشن ہمیں ڈرائیو پیرامیٹر بلاک یا بایوس پیرامیٹر بلاک جو کہ بوٹ بلاک کے اندر ہوتا ہے وہاں سے مل رہی ہے آئیے سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح سے یہ فنکشن ڈیوائز کر سکتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ number of system area blocks starting جو بلاکس ہیں وہ سسٹم ایریا کے لیے ریزروڈ ہوتے ہیں سسٹم ایریا کے اندر جو بلاکس ریزروڈ ہیں وہ ہم کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں number of reserved blocks number of reserved blocks ہمیں کہاں سے پتا چلا ہمیں یہ انفارمیشن بایوس پیرامیٹر بلاک سے ملی sectors per FAT into the number of FATs sectors per FAT یہ انفارمیشن ہمیں کہاں سے ملے گی یہ بھی بوٹ بلاک کے اندر بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ملے گی اور نمبر آف فیٹس کتنی فیٹ کی کاپیز ہیں جو کہ عام طور پہ ٹو ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں یہ انفارمیشن کہاں سے ملے گی یہ انفارمیشن بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ملے گی number of entries in root directory یہ انفارمیشن بھی بایوس پیرامیٹر بلاک سے ملے گی فکسڈ ہے اس کا سائز 32 32 سے ملٹی پلائی کریں بائٹس پر بلاک یہ انفارمیشن ہمیں بایوس پیرامیٹر بلاک سے بھی مل سکتی ہے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میں سے بھی مل سکتی ہے اسے ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس نمبر آف بلاکس آ جائیں گے جو کہ روٹ ڈائریکٹری آکوپائی کر رہی ہے ان ساری ویلوز کو آپ ایڈ اپ کریں تو آپ کے پاس number of system area blocks آ جائیں گے جو کہ فیٹ کے لیے ریزروڈ ہیں بوٹ بلاک کے لیے ریزروڈ ہیں پلس روٹ ڈائریکٹری کے لیے ریزروڈ ہیں تو فرسٹ یوزر بلاک نمبر کیا ہوگا کیونکہ اسٹارٹنگ بلاک نمبر جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے بوٹ بلاک کا جو ایل ایس این ہے وہ زیرو ہوتا ہے اس لیے جو یوزر ڈیٹا کا اسٹارٹنگ بلاک نمبر ہوگا وہ that will be equal number of system area blocks یعنی کہ جتنے بلاک سسٹم ایریا کے لیے ریزروڈ ہیں ان کا count will be equal to the first user block number within the user data area اب آپ کے پاس یہ انفارمیشن آ گئی ہے کہ یوزر ڈیٹا ایریا کے اندر جو فرسٹ بلاک ہے اس کا نمبر کیا ہے اور جو فرسٹ بلاک ہے within the user data وہ کس کے اندر لایا کرتا ہے وہ کلسٹر نمبر ٹو کے اندر لایا کرتا ہے کلسٹر نمبر زیرو اور ون جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں ایگزٹ نہیں کرتے تو ہم کلسٹر نمبر کو سیکٹر نمبر میں کنورٹ کرنے کے لیے سمپلی اس فنکشن کو یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے sector number is equals to cluster number minus two minus two کیوں کر رہے ہیں کیونکہ کلسٹر نمبر اسٹارٹ ہی یوزر ڈیٹا ایریا کے اندر ٹو سے ہو رہے ہیں ان ٹو بلاکس پر کلسٹر یہ بلاکس پر کلسٹر ہمیں کہاں سے ملا ہے یہ ہمیں بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ڈائریکٹلی مل گیا یا پھر ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر انفارمیشن پڑی ہوئی ہے highest block number within cluster highest block number within cluster کے اندر ون ایڈ کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا number of blocks within cluster سے highest block number within cluster seven ہے تو number of blocks within the cluster جو ہوگا وہ ایٹ ہوگا یعنی کہ اس کے اندر بلاکس ہوں گے from zero to seven total number of blocks اس کے اندر ایٹ ہوں گے تو بلاکس پر کلسٹر کے ساتھ اس ملٹی پلائی کریں cluster number minus two multiplied by blocks per cluster تو یہ آپ کے پاس نمبر آف بلاکس آ جائیں گے starting from the user data اب starting from the L S N zero کتنے بلاکس ہیں یا بلاک کی کیا ایل ایس این بنتی ہے اس کے اندر آپ کو ایڈ کرنا پڑیں گے number of system area blocks یا پھر فرسٹ یوزر بلاک نمبر اس کے اندر ایڈ کرنا پڑے گا سے اسٹارٹ میں جو سسٹم ایریا کے لیے بلاکس ریزروڈ ہیں اگر سے ہنڈریڈ ہیں تو یہ ہنڈریڈ ویلو اس کے اندر ایڈ کریں گے cluster number minus two multiplied by blocks per cluster plus the first user block number آپ کے پاس سیکٹر نمبر آ جائے گا اس طرح سے اگر آپ کو کلسٹر نمبر نون ہے اور ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میں سے یا بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے اس انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کر کے آپ سیکٹر نمبر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں for that particular cluster number یوں ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کے پاس کلسٹر نمبر ہے تو اس کو ہم سیکٹر نمبر میں یا کلسٹر نمبر کے اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر میں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک فنکشن ڈیوائس کر لیا اب جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈائریکٹری ڈمپ لیا تھا ہم واپس اس کے اندر جائیں گے اور کسی ایک پرٹیکولر فائل کا کیس لیں گے اور اس پرٹیکولر فائل کا ہم کلسٹر نمبر دیکھیں گے کیا پھر اس کلسٹر نمبر کو کنورٹ کر کے انٹو سیکٹر نمبر ہم اس کے سیکٹرز کو ریڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان سیکٹرز کے اندر کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے آئیے سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں مزید اس کو لیبوریٹ کرنے کے لیے ہم نے پھر سے وہی ڈائریکٹری ڈمپ لیا جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے لیا تھا for a FAT 12 bit system floppy drive کے لیے فلوپی ڈسک کے لیے لیا گیا تھا ہم نے لوڈ کیا تھاؤزینڈ کے اوپر فلوپی ڈرائیو سے یعنی کہ اے ڈرائیو سے زیرو اسپیسیفائی کیا ہوا ہے تھرٹینتھ سیکٹر سے لے کے ٹوٹل ای سیکٹر ہم نے لوڈ کیے اور پھر ان کی جو کانٹینٹس ہیں ان کو اینالائز کیا یہاں پہ ایک کیس میں نے آپ کو بتایا تھا ایک فائل ہے ٹیسٹ ڈاٹ ٹی ٹی اس کی ڈائریکٹری آپ اینالائز کریں 32 ٹو بائٹ کی اینٹری ہے لاسٹ فور بائٹس اس کا سائز اسپیسیفائی کریں جس کو دیکھ کے ہمیں پتا چل رہا تھا کہ اس کا سائز 31 ہے اور اس سے پچھلے جو دو بائٹس ہیں جو کہ ایک ورڈ ہے یہ اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر اسپیسیفائی کر رہے ہیں اس کا اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر اس لحاظ سے فور اے بنتا ہے zero zero four A hex بنتا ہے اب یہ کلسٹر نمبر ہے اس کلسٹر نمبر کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو سیکٹر نمبر اسی ڈسک کے لیے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اس کے اندر جو یوزر ڈیٹا ہے ہم نے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ڈمپ دیکھا تھا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے ڈمپ کے اندر جو یوزر ڈیٹا ہے وہ 21 ون ہیگ سے اسٹارٹ ہو رہا تھا اور ہم نے دوسری جو چیز دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ پر کلسٹر صرف ایک سیکٹر ہے اور کلسٹر نمبر ہمیں ادھر مل گیا 4A تو ابھی جو ہم نے فارمولا بنایا اس فنکشن کو یوز کرتے ہوئے کلسٹر نمبر کے اندر ہم 4A پلیس کرتے ہیں اور سیکٹرز پر کلسٹر کے اندر ہم 1 پلیس کرتے ہیں اور number of system area blocks یا first user data sector number جو ہے وہ 21 ون ہیگز ہم پلیس کرتے ہیں اس فنکشن کے اندر یہ ویلوز پلیس کریں 4a A minus two multiplied by one plus twenty one hex آپ کے پاس ویلو 69 نائن آئے گی یعنی کہ یہ file sector number 69 nine hex کے اوپر اسٹور کی گئی ہے یا اس کے کچھ کانٹینٹس سیکٹر نمبر 69 نائن کے اوپر اسٹور کیے گئے ہیں اب نیکسٹ ہم یہ اسٹیپ لیں گے کہ سیکٹر نمبر 69 نائن ہیکس کے کانٹینٹس کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا انفارمیشن اسٹور ہوئی ہوئی ہے سیم کمانڈ یوز کرتے ہوئے ڈباگ کے اندر ہم نے تھاؤزینڈ کے اوپر لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور اے ڈرائیو پہ سے ریڈ کر رہے ہیں اے ڈرائیو میں سے لوڈ کر رہے ہیں کس کو لوڈ کر رہے ہیں سیکٹر نمبر 69 کو لوڈ کر رہے ہیں اور نمبر آف سیکٹر جو ہم لوڈ کر رہے ہیں وہ جسٹ ون ہے صرف ایک سیکٹر کو ہم لوڈ کر رہے ہیں تھاؤزینڈ کے اوپر یہ سیکٹر ریڈ ہوگا سکسیسفلی اگر ریڈ ہو جاتا ہے تو تھاؤزینڈ آف سیٹ کے اوپر لوڈ ہو جائے گا اب ڈمپ کی کمانڈ کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تھاؤزینڈ آف سیٹ ایڈریس کے اوپر کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے ہم نے اس کا ڈمپ لیا تو ادھر کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے this is a text file used to store some test text یہ ہمیں نظر آ رہا ہے رائٹ موسٹ کالم کے اندر رائٹ موسٹ کالم کے اندر کیونکہ ایس کے کریکٹرز نظر آتے ہیں اور ان کی جو جو مڈل کے اندر کالم ہے اس مڈل کالم کے اندر ہمیں ان کی ہیگز کے اندر ہر کریکٹر کی ایس کی ویلیوز نظر آ رہی ہیں تو یہ پرابلملی کیا چیز ہے یہ اس file test dot T X T جس کے کہ کلسٹر نمبر فور اے کو ہم نے یوز کیا تھا فور اے اس کو کنورٹ کیا انٹو سیکٹر نمبر اور اس سیکٹر کو ریڈ کیا یہ اس فائل کے کانٹینٹس ہیں اب اگر اسی فائل کو آپ کسی ایڈیٹر کے اندر اوپن کریں یا اس فائل کو آپ ٹائپ کریں تو ایگزیکٹلی exactly یہی اسٹرنگ یا یہی جو کانٹینٹس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہی کانٹینٹس ڈسپلے ہوں گے کوئی اور چیز ڈسپلے نہیں ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جب لاجیکلی فائلس کو انڈرسٹینڈ جس طریقے سے آپ لاجیکلی فائل کو سمجھتے ہیں تو وہ اگر پروگرامیٹکلی دیکھیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ فائل کو اوپن کرتے ہیں پھر فائل میں سے ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں اور ڈیٹا رائٹ کرتے ہیں لیکن فزیکلی فائل کس فارم کے اندر آرگنائز ہوئی ہوئی ہے سیکٹرز کی فارم کے اندر آرگنائز ہوئی ہوئی ہے ایک فائل نمبر آف سیکٹرز کی مدد سے آرگنائز کی گئی ہے یہاں سے یہ چیز ہمیں بڑی کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی فائل کسی سیکٹر کے اوپر اسٹور ہوئی ہوئی ہے اور سیکنڈلی ہمیں کسی اس فائل کو ایکسس کرنے کے لیے اس فائل کو اوپن نہیں کرنا پڑا ویسے تو اگر پروگرامیٹکلی ہم دیکھیں پروگرامنگ لینگویجز جو آپ کو کنسٹرکٹس پرووائڈ کرتی ہیں اس کے مطابق آپ پہلے فائل کو اوپن کرتے ہیں پھر فائل کو ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں ہم نے فائل کو ڈائریکٹلی ڈس میں سے ریڈ کر لیا ہم نے یہ پتہ لگایا کہ وہ فائل کے سیکٹر کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور اس سیکٹر کو ہم نے ڈائریکٹلی ریڈ کر لیا فائل کے کانٹینٹس ہم نے ڈائریکٹلی ریڈ کر لیا رادر دین کہ ہم نے آپریٹنگ سسٹم کو یہ انفارمیشن پاس کی ہوتی ہے آپریٹنگ سسٹم کو ریکویسٹ کی ہوتی ہے کہ ہم اس فائل کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں آپریٹنگ سسٹم نے جو کام کرنا تھا وہ کام ہم نے خود سے کیا آپریٹنگ سسٹم کے ڈیٹا اسٹرکچر یوز کرتے ہوئے ہم نے یہ پتا لگایا کہ یہ فائل کہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور اس فائل کو ہم نے ڈائریکٹلی اس کیس کے اندر ایکسس کر لیا ابھی تک جو ہم نے یہ آپریشن پرفارم کیا ہے یہ آپریشن پرفارم کیا ہے for a twelve bit system twelve bit FAT system twelve bit FAT system کے اندر ایسی ڈسک آئیں گی جن کا کہ سائز بہت کم ہے جس طرح کی فلاپی ڈسک ہوگی فلاپی ڈسک کا سائز کم ہوتا ہے اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف بلاکس کم ہوتے ہیں اگر یہی انفارمیشن ہم کلیکٹ کرنا چاہیں گے for a sixteen bit FAT system تو کچھ انفارمیشن چینج ہو جائے گی کچھ آپ کو چینجز نظر آئیں گی ویسے تو اسٹرکچر تو سیم یوز ہو رہا ہے ایف سی بی کا بھی اور ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا بھی سیم اسٹرکچر یوز ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر ہمیں کچھ اور ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی جو کہ اس کیس کے اندر ہمارے لیے بڑی سمپلر تھیں تو اس چیز کو مزید بہتر طور پہ ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دینا چاہوں گا for FAT sixteen bit system اسی طرح سے ایک سکسٹی ایک ایسی ہم نے ڈرائیو لی جو کہ یا لاجیکل ڈرائیو لی جو کہ سکسٹین بٹ فیٹ کے لیے فارمیٹ ہوئی ہوئی تھی اور پھر ہم نے بالکل سیم طریقے سے اس کا ڈرائیو پیرامیٹر بلاک ریڈ کیا اب ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے جو کہ ہمارے لیے یوزفل ہے to disassemble the file system اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں کیا کیا ویلوز ہیں جو کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں اور جن کو یوز کرتے ہوئے ہم روٹ ڈائریکٹری کو ایکسس کر سکتے ہیں اور کلسٹر نمبر کو کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو سیکٹر نمبر تو آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں جس کے اندر ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے کانٹینٹس ڈسپلے ہوئے ہیں سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بالکل سیم طریقے سے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو ایکسس کیا ہم نے وہی undocumented service one hex by thirty use کیا اگین ڈیبگ کا سافٹ ویئر ہم یوز کر رہے ہیں ڈیبگ کا ٹول یوز کر رہے ہیں اسمبل کی instruction move into thirty two اور انٹرپٹ ان دونوں انسٹرکشنس کو پروسیڈ کیا اور اس انٹرپٹ کے ریزلٹ میں D S colon B S کے اندر ویلو ریٹرن ہو رہی ہے ڈی ایس کے اندر اے سیون اور بی ایس کے اندر ون تھری ڈی ٹو جب ہم نے یہ آپریشن پرفارم کیا تب ہماری جو کرنٹ ڈرائیو تھی وہ ایف ڈرائیو تھی ایف کوئی ایسی ڈرائیو تھی جو کہ سکسٹین بٹ فیٹ کے لیے فارمیٹ ہوئی ہوئی تھی اب یہ جو ایڈریس ریٹرن ہوا ہے یہ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کا ایڈریس ہے اس ایڈریس پہ جو بھی انفارمیشن ہے اس کو ایکسس کرنے کے لیے ہم ڈمپ لے سکتے ہیں ہم نے ڈمپ لیا A seven colon one three D two hex کا اس کے اوپر فرسٹ بائٹ کے اوپر فائیو پڑا ہوا ہے یہ فائیو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ ایف ڈرائیو ہے اور نیکسٹ بائٹ کے اندر جو فائیو پڑا ہوا ہے یہ یونٹ نمبر انڈیکیٹ کر رہا ہے اس سے آگے جو ورڈ پڑا ہوا ہے یہ ٹو ہنڈریڈ ہیگز ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ایک بلاک کے اندر بائٹس پر بلاک جو ہے وہ two hundred hex five hundred twelve ہے اور اس سے نیکسٹ بائٹ کے اوپر سیون پڑا ہوا ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے highest sector number within cluster seven of sector within cluster کیا ہوں گے سیون پلس ون یعنی کہ ایٹ ایٹ سیکٹر ہوں گے اس ڈرائیو کے ایک کلسٹر کے اندر پھر اس کے آف سیٹ بی کے اوپر دیکھیں کیا ویلو پڑی ہوئی اس کے آف سیٹ بی کے اوپر ویلو پڑی ہوئی ہے one C zero hex one C zero hex یہاں پہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو یوزر ڈیٹا ہے وہ اس سیکٹر نمبر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے یعنی کہ ٹوٹل سسٹم کا ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے جو سیکٹر ریزرو ہوئے ہوئے ہیں وہ ون سی زیرو ہے جس کے اندر ریزروڈ بلاکس بھی ہیں جس کے اندر فیٹ بھی ہے اور جس کے اندر روٹ ڈائریکٹری بھی ہے اور اسی طرح الیون آف سیٹ کے اوپر دیکھیں الیون آف سیٹ کے اوپر ویلو پڑی ہوئی ہے زیرو ون اے زیرو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ زیرو ون اے زیرو سے روٹ ڈائریکٹری اسٹارٹ ہو رہی ہے اب اگر روٹ ڈائریکٹری کو آپ نے ریڈ کرنا ہے تو zero one A zero block کو ریڈ کیا جائے گا اور روٹ ڈائریکٹری صرف ایک بلاک میں نہیں پڑی ہوئی آپ دیکھیں کہ یوزر ڈیٹا جو ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے ون سی زیرو سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور روٹ ڈائریکٹری کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے ون اے زیرو سے اسٹارٹ ہو رہی ہے تو بیچ میں تقریباً ٹوینٹی ہیکس بلاکس آ رہے ہیں تو ٹوٹل جو روٹ ڈائریکٹری اسٹور کی گئی ہے وہ 20 ہیگز بلاکس میں اسٹور کی گئی ہے اور 20 ہیگز بلاکس کے اندر نمبر آف انٹریز آ رہی ہیں ضروری نہیں کہ ساری انٹریز یوز ہو رہی ہوں ڈپینڈ کرتا ہے کہ روٹ ڈائریکٹری کے اندر آپ نے کتنی سب ڈائریکٹریز اور کتنی فائلز وغیرہ کریٹ کی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی ڈیفینیٹلی روٹ ڈائریکٹری کی ایک سرٹن لمیٹیشن ہے کیونکہ اس کے لیے limited number of blocks reserve کیے گئے ہیں یہاں سے ہمیں بڑی کریٹیکل انفارمیشن ریسیو ہوئی ہے اس ڈرائیو کو ڈسمبل uh, کرنے کے لیے اس ڈرائیو کی روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کرنے کے لیے اور الٹیمیٹلی اس ڈرائیو کے اندر جو فائلز ہیں ان کے کانٹینٹس کو ریڈ کرنے کے لیے آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جو ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر انفارمیشن ہے یا بایوس پیرامیٹر بلاک کے اندر انفارمیشن ہے اس کو اگر آپ کریکٹلی ڈیکوڈ کر لیتے ہیں تو آپ کس طرح سے روٹ ڈائریکٹری کو ایکسس کر سکتے ہیں ونس آپ روٹ ڈائریکٹری کو ایکسس کر لیتے ہیں تو روٹ ڈائریکٹری کے اندر انفارمیشن پڑی ہوئی ہے ان تمام فائلز کی اور ان تمام فولڈرز کی جو کہ روٹ ڈائریکٹری کے اندر سچویٹڈ ہیں وہ انفارمیشن ہر فائل کی ہر فولڈر کی انفارمیشن ایک ڈیٹا اسٹرکچر جس کو کہ فائل کنٹرول بلاک کہا جا رہا ہے اس کے اندر اسٹور کی گئی ہے وہ کیا انفارمیشن ہے وہ اس کا نام اس کا file name extension date time size لیکن جو موسٹ امپارٹینٹ اس کے اندر انفارمیشن ہے وہ اس کا فرسٹ کلسٹر نمبر ہے ونس آپ کو اس کا فرسٹ کلسٹر نمبر پتا چل جاتا ہے تو آپ اس فائل کے کانٹینٹس کو ایکسس کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا آ جاتا ہے کہ جو ڈاس اور بایوس کے جو فنکشنز ہیں وہ فنکشنز کلسٹر نمبر نہیں ایکسپٹ کرتے وہ ایکسپٹ کرتے ہیں سیکٹر نمبر یا ایل ایس این تو آپ کو اس کی ایل ایس این پتا ہونی چاہیے تو کلسٹر نمبر کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے انٹو ایل ایس این اس کو ایلسن میں کیسے ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہم نے ایک فنکشن ڈرائیو کیا ہے اس فنکشن کے اندر جو ویریس پیرامیٹرز ہیں وہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں وہ ڈرائیو پیرامیٹر بلاک میں سے ملتے ہیں بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ملتے ہیں اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے آپ کلسٹر نمبر کو کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو سیکٹر نمبر اب آپ کے پاس سیکٹر نمبر آ گیا تو آپ اے بی ایس ریڈ کے تھرو یا ڈاس کے فنکشنز کے تھرو آپ اس پرٹیکولر سیکٹر کو ریڈ کر سکتے ہیں اور اس سیکٹر کے اندر اس فائل کے کانٹینٹس پڑے ہوں گے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ضروری نہیں کہ ایک فائل صرف ایک ہی کلسٹر کے اندر اسٹور ہو اگر فائل کا سائز لارج ہے تو وہ نمبر آف کلسٹر کے اندر اسٹور کرنی پڑے گی اب باقی کے جو کلسٹر اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر تو ہمیں ایف سی بی سے مل گیا باقی کے جو کلسٹر نمبر ہیں وہ ہمیں کہاں سے ملیں گے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ باقی کلسٹر باقی کلسٹر کے بارے میں انفارمیشن آپریٹنگ سسٹم کہاں پہ پلیس کرتا ہے اور کس آرڈر میں پلیس کرتا ہے مور اوور ابھی ہم نے بات کی ہے سکسٹین بٹ فیٹ کی اور ٹویلو بٹ فیٹ کی اب ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ جی کلسٹر سکسٹین بٹ بٹ یا ٹویلو کے اندر جو کلسٹر کا سائز ہے وہ ایک بلاک کا ہو سکتا ہے دو کا ہو سکتا ہے چار کا ہو سکتا ہے ایٹ کا ہو سکتا ہے واٹ ایور سائز ہم نے کہا کہ ویریبل ہوتا ہے لیکن ویریبل کیوں ہوتا ہے کس چیز کے اوپر وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کا سائز آگے چل کے ہم یہ ڈسکشن بھی کریں گے کلسٹر کا سائز ویریبل کس وجہ سے رکھا جاتا ہے اور جو کلسٹر کا سائز سیٹ کیا جاتا ہے یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور کس طرح سے کیلکولیٹ کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم کہ اس نے کلسٹر کا سائز کیا سیٹ کرنا ہے آج کے لیکچر کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے نیکسٹ لیکچر تک اجازت دیجیے اللہ حافظ